السلام علیکم students welcome to lecture four two of the operating systems course آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ورچوئل میموری کی بات ختم کر لی تھی جو کہ چیپٹر ٹین تھا ٹیکسٹ بک کا اور دو تین جو مین ٹاپک تھے ورچوئل میموری کے ان پرٹیکولر تھریشنگ کے متعلق ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں تھریشنگ کیا ہوتی ہے کیا پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے کس طرح تھریشنگ کو ہم کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں یا اگر سسٹم سسٹم تھریش کر رہا ہو تو اس کو ختم کیسے کرتے ہیں how do we bring the system out of thrashing تو یہ ساری باتیں کی ہیں اور پھر میں نے کہا کہ اگلے جو باقی لیکچر رہ کے ہیں ان میں ہم بات کریں گے فائلز کی فائل سسٹم کی بات کریں گے یوزر ویو کیا ہوتا ہے فائلز کا ڈائریکٹریز کا اور فائلز کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں فائلز اور ڈائریکٹریز کو ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں اور اگلے جو تین لیکچر رہ جائیں گے ان میں کریں گے تو آج کی جو ٹاپکس ہیں یعنی آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے اچھا آج کے ایجنڈے میں as always will review the previous lecture اس کے بعد دیکھ لیں گے بیسکلی کہ فائل ہوتی کیا ہے پھر دیکھیں گے کہ فائل ٹائپس کون کون سے ہیں فائل آپریشنس کی بات کر رہیں گے کہ فائلس کے اوپر کون کون سے آپریشنز ہم پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ فائل کو ایکسس کرنے کے کون کون سے میتھڈز ہیں ڈائریکٹریز کے متعلق بات کریں گے کہ ڈائریکٹریز کیا ہوتی ہیں پھر ڈائریکٹری کے اوپر کون کون سے آپریشنز ہم پرفارم کر سکتے ہیں اور فائنلی دیکھیں گے کہ from the user's perspective directories اور ڈائریکٹری اسٹرکچر کس طرح نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ لیکچر فورٹی ون میں ہم نے پچھلی دفعہ کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں تو جیسے کہ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہوگا کہ بیسیکلی ہم نے تھریشنگ کی بات کی تھی کہ تھریشنگ کیا چیز ہے تو اس میں میں نے کہا تھا کہ تھریشنگ جو ہے جب ایک پروسیس تھریش کر رہا ہو تو وہ سی پی یو پہ بہت کم وقت لگاتا ہے زیادہ وقت لگاتا ہے پیج فالٹ کرنے میں اور اس کا جب پیج فالٹ کرتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کے پاس کنٹرول چلا جاتا ہے اور آپریٹنگ سسٹم پیج فالٹ کو سروس کرتا ہے تو جب ایک پروسیس تھریش کر رہا ہو تو بہت زیادہ پیج فالٹس کرتا ہے یعنی اس کی ریزنس کئی ہو سکتی ہیں ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے اس کو پیجز چاہیے اس وقت ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے اتنے پیجز مین میموری میں نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کو not enough main memory has been allocated to that process تو ایک ریزن وہ ہو سکتی ہے دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے جو کہ زیادہ سویر ریزن ہوگی وہ ہے کہ کسی بھی C P U instruction set architecture کے لیے ایک پروسیس جب ایک کمپیوٹر پہ ایکسیکیوٹ کرتا ہے جس میں ایک سی پی یو ہوتا ہے اور based on the C P U's instruction set ہر پروسیس کو کچھ منیمم نمبر آف فریم کی فریمس کی ضرورت ہوتی ہے in order to guarantee that process would finish its execution وہ کتنی دیر لگتی ہے اس کی بات نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ وہ پروسیس ایکسیکیوشن ختم کر لے گا اچھا اگر اس پروسیس کو اتنے منیمم نمبر آف فریمز نہ دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایکسیکیوشن ختم نہیں ہوگی تو جب ایکسیکیوشن ختم نہیں ہوگی تو اس کا in other words in relation to demand paging what we are seeing is کہ وہ process it will cause page faults over page faults تو جب بہت زیادہ پیج فالٹس کاز کرے گا پروسیس تو اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں تھریشنگ تو اس کی دو ریزنز میں نے آپ کو بتا دیں تو جب تھریشنگ ہو رہی ہوگی تو کیونکہ سی پی یو جب دیا جاتا ہے پروسیس کو ایکسیکیوشن شروع کرتا ہے تو انڈر تھریشنگ یہ ایکسیکیوشن شروع کرے گا کسی چیز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرے گا ان اے پرٹیکولر پیج وہ پیج میموری میں نہیں ہوگا تو it would cause page fault تو وہ زیادہ وقت جو کمپیوٹر سسٹم کا ہے وہ سروس پیج فالٹ کو سروس کرنے پہ لگ جائے گا اور سی پی یو یوٹیلائزیشن بہت کم ہو جائے گی تو جب سی پی یو یوٹیلائزیشن بہت کم ہو جائے گی اور پیج فالٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو آئیو ڈیوائس ایکسس جو ہے جس میں پیجز ہیں یعنی ڈسک فار ایگزامپل اس کا یوسیج بہت زیادہ ہو جائے گا اور اسی طرح جو باقی بچ جاتی آئیو ڈیوائسز سچ ایز دا کی بورڈ پر ہیپس اور دا ماؤس ان کی یوٹیلائزیشن بہت کم ہو جائے گی تو تھریشنگ میں ہوتا کیا ہے کہ C P U utilization goes very low disk usage goes you know through the roof it becomes very high اور آئی باقی جو آئی ڈیوائس ہیں ان کی یوٹیلائزیشن بھی بہت کم ہو جاتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ آپریٹنگ سسٹم اگر آئی او ڈیوائسیز اور ڈفرنٹ جو ہیں ڈیوائسیز کمپیوٹر سسٹم میں ان کی یوٹیلائزیشن کو اگر مانیٹر کر رہے ہیں تو وہ دیکھے گا کہ سی پی یو یوٹیلائزیشن بہت کم ہو گئی ہے تو سمجھے گا کہ maybe there isn't enough there aren't enough number of processes in the system تو کچھ اور پروسیسز انٹروڈیوس کر دے گا سسٹم میں تو ہوگا کیا کہ number of frames allocated per process would go down further ٹھیک ہے اور کم ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا پیج فالٹس اور زیادہ ہو جائیں گے جب اور زیادہ پیج فالٹس ہو جائیں گے تو سی پی یوٹیلائزیشن اور کم ہو جائے گی جب اور کم ہو جائے گی تو آپریٹنگ سسٹم میں انٹروڈیوس مور پروسیس سسٹم تو اس سائیکل میں پھنس جائے گا and eventually C P utilization is just going to plunder بہت لو ہو جائے گی ڈسک یوسیج بہت ہائی ہو جائے گی تو اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں تھریشنگ پھر ہم نے بات کی کہ تھریشنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ دوسرا یہ ہم نے کہا کہ اگر تھریشنگ ہو رہی ہے تو سسٹم کو تھریشنگ سے باہر کیسے لایا جائے گا تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم نے پچھلی دفعہ کیا بات کی تھی تو سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے تین چیزیں لسٹ کی ہیں کہ the working set model is one technique to prevent thrashing from occurring page fault frequency model یہ دوسرا ماڈل ہے جس کی ہم نے بات کی تھی اور پھر کچھ اور چیزیں آپ کر سکتے ہیں جن سے تھریشنگ جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اچھا ورکنگ سیٹ ماڈل میں ہم نے کہا تھا کہ جب پروسیس ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو وہ کن as it executes it access certain pages اور پھر جیسے جیسے اس کی ایکسیکیوشن آگے بڑھتی جاتی ہے تو یہ کون کون سے پیجز کو ایکسیس کرتا ہے وہ پیجز چینج ہوتے رہتے ہیں تو ایٹ اے گیون ٹائم جب ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہے اس کا اگر اسنیپ شاٹ لیں for let's say delta references delta could be five thousand ten thousand references whatever number تو ان ریفرنسز میں ہم دیکھیں کہ کون کون سے پیجز کو ریفر کیا ایک پروسیس نے تو ٹوٹل نمبر آف پیجز جن کو اس نے ریفر کیا اس کو کہتے ہیں ورکنگ سیٹ سائز تو جب ایک ورکنگ سیٹ سائز ہوتا ہے ایک پروسیس کا ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن تو اس کو ایٹ لیسٹ اتنے فریمس کی ضرورت ضرور ہوتی ہے تو اگر ایک پروسیس کو اتنے فریمز نہ دیے جائیں جتنا اس کا ورکنگ سیٹ سائز ہے ایک وقت میں تو تھریشنگ ہونے کا چانس ہے ٹھیک ہے جی تو ورکنگ سیٹ ماڈل کو یوز کرتے ہیں to keep track of the working set of a process as a executes اور ایک وقت میں جو اس کا ورکنگ سیٹ سائز ہوتا ہے اس کو اتنے فریمز ضرور دیے جاتے ہیں ورنہ تھریشنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے and this is done with all processes in the system یہ تو ہو گیا ایک طریقہ تھریشنگ کو پروینٹ کرنے کا ایک اور طریقہ جو تھریشنگ کو پروینٹ کرنے کا وہ ہے کہ پیج فالٹ فریکوینسی کو مانیٹر کیا جائے سو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ پیج فالٹ فریکوینسی کو مانیٹر کرتا ہے کہ ایک پروسیس کا پیج فالٹ ریٹ کیا ہے پیج فالٹ ریٹ اگر سسٹم کا ایک لوور واٹر مارک سے نیچے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ perhaps there are not enough processes in the system تو آپریٹنگ سسٹم اور پروسیسز سسٹم میں انٹروڈیوس کر دیتے ہیں I E it increase the degree of multiprogramming اور اگر پیج فالٹ ریٹ ایک اپر واٹر مارک سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب there are too many process in the system تو کچھ پروسیسز کو یہ ٹیمپرریلی سواپ کر کے سواپ سے اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ number of frames per process goes up therefore the page fault rate goes down ٹھیک ہے تو اس طرح ایک یہ طریقہ ہے to monitor the page fault frequency and make sure the page fault rate is in given band اور اس طرح اس کو تھریشنگ کو وی کین پروینٹ تھریشنگ اچھا اس کے علاوہ اور کئی چیزیں کیے جا سکتی ہیں some some other we can do to to have a control over thrashing ان میں ایک یہ ہے کہ پیج سائز ایسا چنا جائے کہ جس سے پیج فالٹ ریٹ زیادہ نہ ہو اس کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی I don't want to spend too much time on this again day because we want to to get file systems and you know the concept of files and so on دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ we can you know as a programmer we can do certain things to bring down the page fault rate ٹھیک ہے تو اس طرح کی ہم نے باتیں کی تھی جن کو ہم نے کہا تھا کہ these are other consideration that can be given to you know control thrashing اچھا یہ تو ہے کہ جب تھریشنگ نہیں ہو رہی and we want to just prevent it we want to avoid thrashing تو کیا کیا چیزیں کی جائیں اگر سسٹم تھریش کر رہا ہو تو again C P utilization would be very very low which means throughput is going to be almost zero تو اس صورت میں کیا کریں گے اس صورت میں یہ کریں گے کہ the system should swap out some processes temporarily to in order to increase the number of frames per process and thereby decreasing the page fault rate ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں ہیں that we discuss last time related to thrashing and how we can bring down thrashing how we can bring a system out of thrashing how we can control thrashing اور آخری بات جو میں نے کی تھی لاسٹ لیکچر میں ریلیٹڈ ٹو ورچوئل میموری وہ یہ کی تھی کہ ایک دو میں نے آپ کو سینیریوز بتا دی ہے کہ let's say as a recall there was a system with C V utilization about say twelve thirteen percent disk usage جو ہے it was say ninety seven percent اور usage of other I devices was say twenty percent تو اگر یہ ہو کہ سی پی یوٹیلائزیشن ہو بہت تھوڑی یعنی say ten to fifteen percent disk usage is ninety five plus percent usage of other I devices is about twenty percent تو دا کوشچن از کہ ایک تو یہ کہ ہو کیا رہا ہے رائٹ ہو یہ رہا ہے کہ سسٹم از تھریشنگ رائٹ یہ ابھی ہم نے بات کی ڈیٹیل میں پھر میں نے کچھ کوشچنس پوز کیے کہ بھائی یہ فلاں چیز کریں تو اس کا سسٹم کو ہیلپ ہوگی یا نہیں ایک یہ تھا کہ اگر اچھا زیادہ بہتر سی پی یوز کر لیں would that help and the answer was no ٹھیک ہے کیونکہ سی پی یو تو یوز ہی نہیں ہو رہا اتنا تو اچھا بہتر سی پی یو یوز کر لیں گے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسرا یہ تھا کہ increase the degree of multiprogramming کیونکہ سی پی یو یوسیج کم ہے نا تو one you know potential answer could بھی کہ اچھا جی سی پی یو یوٹیلائزیشن کو زیادہ کرنے کے لیے ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ زیادہ کر دو تو وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ڈسک یوسیج بہت زیادہ ہے اس کے مطلب سسٹم تھریش کر رہے ہیں تو زیادہ پروسیس سسٹم میں ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا کہ average number of frames per process would go down further اور سسٹم اور زیادہ تھریش کرے گا and so on and so forth تو یہ میں نے ایگزامپلس دی تھی میں نے کہا تھا you should think about them and if you have any con let me know ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگی چیپٹر ٹین میں ورچوئل میموری کی آج ہم بات شروع کر رہے ہیں چیپٹر الیون میں فائل سسٹم کانسیپٹ کی تو چلتے ہیں فائل سسٹم کے کچھ کانسیپٹس دیکھتے ہیں اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے ایک بیسک جو بات کی ہے یہ ہے کہ فائل سسٹم کا کانسیپٹ کیا ہے تو فائل سسٹم کا کانسیپٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ it's a contiguous logical address space ٹھیک ہے جی دوسرا یہ کہ فائل کے ٹائپس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس میں بیسیکلی یہ نارملی کیا جاتا ہے کہ جی دو ٹائپس کی فائلز ہیں ڈیٹا فائل ہو سکتی ہیں یا پروگرام فائلز ہو سکتی ہیں ڈیٹا فائلز میں آپ کا نومیرک ڈیٹا ہو سکتا ہے کیریکٹرز ڈیٹا ہو سکتا ہے یا بائنڈری ڈیٹا ہو سکتا ہے اور پروگرام جو ہے پروگرام فائلز اس میں تو آپ کا مشین کوڈ ہوتا ہے which is also known as the binary code اور دا بائنڈری فائلس ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ سلائڈ میں آپ دیکھیں تو میں نے بات شروع کی ہے کہ فائل اسٹرکچر کی ٹھیک ہے کہ فائل ہم نے بتا تو دیا جی کہ for example file can be a data file اور پروگرام فائل لیکن انٹرنل اسٹرکچر اس کا کیا ہوگا تو اس کی میں اب بات کر رہا ہوں تو ایک جو میں نے بات لکھی ہے جیسے سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا there isn't any structure given to the file contents یعنی فائل میں جو کچھ بھی ہے ڈیٹا ہے یا پروگرام ہے جو بھی ہے we don't give any structure to the file data so in other words it can be considered as a sequence of bytes ٹھیک ہے اس کی اور میں بات کروں گا ایز وی موو آن دوسری جو پاسبل اسٹرکچر ہے وہ کہ سمپل ریکڈ اسٹرکچر جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ file consist of set of lines پھر یہ کوشچن ہے کہ لائن کا سائز جو ہے یہ لینتھ آف لائن وہ فکس لینتھ ہو سکتی ہے یا ویریبل لینتھ ہو سکتی ہے in other words the record length can be fix length اور ویریبل لینتھ اچھا یہ سمپل ریکڈ اسٹرکچر ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ کمپلیکس اسٹرکچرز بھی ہو سکتے ہیں فائل میں فار ایگزامپل اگر آپ فارمیٹڈ ڈاکومنٹ دیکھیں such as the Microsoft Word document دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ فائل میں آپ کا ٹیکسٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو بولڈ کیا ہوتا ہے انڈر لائن کیا ہوتا ہے ڈفرنٹ کلر کا ہو سکتا ہے and so on and so forth تو وہ کیسے کیا جاتا ہے اس میں you know we use some control characters to specify کہ جی پرٹیکولر کیریکٹر یا سیکوینس آف کیریکٹرز کے یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے and so on and so فون ٹھیک ہے but it's a complex structure given to files contents یا اگر آپ دیکھیں کہ ری لوکیٹیبل لوڈ فائل جو ہے یعنی جب آپ ایک سورس پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں تو اس میں ایکسیکیوٹیبل جنریٹ کرتے ہیں اور اگر ایکسیکیوٹیبل کو ری لوکیٹیبل ہونا ہے تو اس کی یہ انفارمیشن کہ یہ ریلوکیٹیبل ہیں یا اس ایکسیکیوٹ یہ جو ایکسیکیوٹیبل فائل ہیں یہ آیا یہ اسکرپٹ فائل ہے یا بائنڈری ایکسیکیوٹیبل ہے اس کو پیج ہونا ہے یا نہیں ہونا are the pages to be shared اور not and so on and so forth یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ ریلوکیٹیبل لوڈ فائل میں ہوگی typically it is given as part of the header of this file more on this as we move on discuss very structure files اچھا یہ تو ہوگی فائل اسٹرکچر کی بات اب جو کوشچن رہ گیا اگلی سلائڈ میں میں پوچھ رہا ہوں کہ who decides as to what the structure of file is تو اس کے دو پاسبلٹیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ڈیسائڈز کہ ایک فائل کا اسٹرکچر کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی اپلیکیشن پروگرام جس نے وہ فائل یوز کرنی ہے آیا یہ ڈیٹا فائل ہو یا ایکسیکیوٹیبل فائل ہو وہ ڈیسائڈ کرے گا دا ایپلیکیشن وڈ ڈیسائڈ کہ what the structure is for the given file تو آپریٹنگ سسٹم جو ڈیسائڈ کرتے ہیں the various operating systems that decide the structure of various files اور اس میں گلیئرنگ ایگزامپل ہے ڈاس ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی جس میں میں نے ایگزامپل جیسے یہاں دی ہیں کہ ڈاٹ ای ایک سی فائل ہے ڈاٹ کام ہے ڈاٹ پیٹ ہے these are the extensions for the files having different types of content ٹھیک ہے so the structure is decide by the operating system دوسری جو ایگزامپل ہے جس میں کہ آپریٹنگ سسٹم کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں دیتا ٹھیک ہے یعنی کوئی ان پرٹیکولر میں اگر ایکسٹینشن کی بات کروں تو کوئی ایکسٹینشن سپورٹ نہیں کرتا آپریٹنگ سسٹم تو اس میں ایگزامپل ہے لینکس یونکس آپریٹنگ سسٹمس کی کہ جس میں کوئی اسٹرکچر نہیں دیا جاتا no extension is supported of file support کی جاتی ہیں talk about them in just few minutes اچھا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک file we are talking going to spend most of the time in lecture looking at the user view ٹھیک ہے کہ یوزر اپنی فائلز اور ڈائریکٹریز کو کیسے ویو کرتا ہے لیکن تھوڑی سی چیزیں جو ہیں which are sometimes hidden from the user from time to time the user needs to see them ان کی بھی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک چیز جو آتی ہے فائل ایٹریبیوٹس کی آتی ہے ٹھیک ہے تو اب اگلی سلائڈ میں میں فائل ایٹریبیوٹس کی بات کر رہا ہوں کہ فائل ایٹریبیوٹس میں آ جاتا ہے کہ فائل کا نام کیا ہے دا نیم آف اے فائل اس کی ٹائپ کیا ہے یعنی کس ٹائپ کا اس میں ڈیٹا ہے اگر آپریٹنگ سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا ایپلیکیشن پروگرام سپورٹ کر رہا ہے تو اس کی کس قسم کا ڈیٹا اس میں what is the location of the file یعنی ڈسک میں ڈسک کے اوپر اگر if it is a disk file تو ڈسک میں کس جگہ پہ یہ لوکیٹڈ ہے اس کا کرنٹ سائز کیا ہے اگر پروٹیکشن اسکیم کوئی آپریٹنگ سسٹم یا اپلیکیشن کوئی الاؤ کرتی ہے امپلیمنٹ کرنے کی تو اس فائل کی پروٹیکشن کس طرح سے سیٹ کی گئی ہے پروٹیکشن کی بات آج لیکچر کے اینڈ میں ہم انشاءاللہ یہ بھی کریں گے تو it will be more clear as to what we mean by protection on a file پھر یہ ایک اور ایٹریبیوٹ ہے کہ فائل کا اونر کیا ہے اونر کا آئی ڈی ہوتا ہے time and date file was created کس دن اور کس وقت فائل کریٹ کی گئی تھی time and date last updated کس دن اور کس وقت فائل کو آخری دفعہ اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے ریڈ رائٹ پوائنٹر ویلیو ٹھیک ہے جب آپ فائل کو ریڈ کرتے ہیں تو you show a call like you know the read system call in Unix and Linux آپ کہتے ہیں جی کہ اس فائل میں سے اتنا ڈیٹا آپ ریڈ کر دیں اور میرے جو پروگرام کا بفر ہے اس میں ڈال دیں تو آپ اسپیسیفائی تو کر دیتے ہیں کہ لیٹس سے کے five hundred twelve bytes read کریں لیکن یہ آپ ریڈ سسٹم کال میں اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ کہاں سے five hundred twelve bytes read کی جائیں تو there is a pointer maintain by the operating system جس کو کہتے ہیں ریڈ رائٹ پوائنٹر یعنی وہ فائل میں ایک جگہ پہ پوائنٹ کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ریڈ 512 ہنڈریڈ بائٹس تو پوزیشن سے شروع ہو کے اگلی 512 ٹویلو ریڈ کر دیتا ہے اور پھر نئی پوزیشن فائل پوائنٹر کی یہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے more on this you know talk about this little bit in some of the previous lecture جب ہم نے read write open close system calls کی بات کی تھی کچھ اور بات کریں گے ایز وی موو آن تو یہ تو گئے فائل کے ایٹریبیوٹس ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائل کے ایٹریبیوٹ اسٹور کہاں ہوتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اب سو so, اگلی سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ the question is where are attributes stored اس پہ دو باتیں میں نے کی ہیں کہ in the directory structure as part of the directory entry for the file یعنی جس ڈائریکٹری میں یہ ایک فائل ہے جس کے ایٹریبیوٹس کی بات ہو رہی ہے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائل جس ڈائریکٹری میں ہیں اس کی کچھ ہمارے پاس جس کے ہم کہتے ہیں کہ میٹا ڈیٹا ہوگا یا کچھ انفارمیشن ہوگی اس ڈائریکٹری میں کہ یہ فائل کا نام ہے and so on and so forth تو ایک جگہ تو یہ ہے فائل ایٹریبیوٹ اسٹور کرنے کی کہ اس ڈائریکٹری کے اندر ہی اسٹور کر دیا جائے ٹھیک ہے کہ فائل کا نام یہ ہے اس کا سائز یہ ہے اونر آئی ڈی یہ ہے لاسٹ اپ ڈیٹڈ یہ ٹائم ہے اور ڈسک میں اس لوکیشن پہ فائل پڑی ہے کئی آپریٹنگ سسٹمز یہ کرتے ہیں رائٹ کہ سارا یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ ڈائریکٹری انٹری میں آ جاتے ہیں یعنی اس فائل کی جو ریپرزینٹیشن ہے ڈائریکٹری میں جس میں فائل ریزائڈ کرتی ہے اس میں یہ سارے ایٹریبیوٹس رکھ دیے جائیں اور ڈاس اور ونڈوز میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا دوسرا جو میں نے لکھا ہے کہ the attributes stored in a separate data structure اور اس ڈیٹا اسٹرکچر کو لینکس اور یونکس میں ہم کہتے ہیں آئی نوڈ ٹھیک ہے سو ڈائریکٹری اینٹری میں سارے ایٹریبیوٹس نہ اسٹور کیے جائیں most of the attributes should be stored in a separate data structure جس کو یونکس لینکس میں ہم آئی نوڈ کہتے ہیں انڈیکس نوڈ کا یہ یہ شارٹ ہے تو لیکن ڈائریکٹری اینٹری میں کچھ انفارمیشن ضرور ہوتی ہے جو انفارمیشن ڈائریکٹری اینٹری میں ہوتی ہے وہ بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں in Unix and Linux file کا نام ہو گیا دوسرا ہو گیا the I node number for the file یہ جو آئین اور ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کی میں نے پہلے بات کی تھی جب ہم نے ڈسکشن کی تھی فائل ڈسکرپٹرس کی تو اس میں ہم تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا اس میں ہم دیکھا فائل ڈسکرپٹر ٹیبل سے جا کے eventually we get to the I node table اور آئی نوٹ ٹیبل میں we get to the I node for the file اور اس میں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں most of the attributes for the file including the location of the file on the disk ٹھیک ہے تو یہ بات یہاں پہ میں کر رہا ہوں so again in the directory entry in a Unix Linux system for every file there are two pieces of information file and the node number for the file اور لے لیتے ہیں فائل کا اور most of the remaining attributes اچھا اب دیکھنے کے ڈائریکٹری اینٹری جو ہے اس کی میں نے بات تو کر دی ابھی کہ ڈاس ونڈوز میں directory entry the name of the file and its attributes اور یونکس لینکس میں directory entry of of the name of file and I node number for the file اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ہسٹوریکلی جو ہے file names system five Unix میں used to be up to fourteen characters long اور یہ میں بات کر رہا ہوں early seventies late seventies early eighties کی بات کر رہا ہوں جب بی ایس ٹی یونکس آیا تو انہوں نے کہا جی کہ فائل کے نام جو ہیں وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں so right now most of the systems are B S D Unix compliant اور ان میں فائل کا نام جو ہے وہ دو سو پچپن کیریکٹر تک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ڈائریکٹری انٹری کی بات ہوگی اگلی سلائڈ میں میں پکٹوریلی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ڈاس ونڈوز سسٹم میں ڈائریکٹری انٹری کا اسٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے and as I already said کہ فائل کا نام ہوگا ڈیٹ ہوگی and so on and so forth and eventually the location of the file on the disk اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک فائل جو ہے it consist of several disk blocks تو پہلے ڈسک بلاک کا نمبر جو ہے یہ ڈائریکٹری انٹری میں ہوگا تو اس کو میں نے یہاں پہ دکھا دیا as the FAT pointer FAT stands for file allocation table اس کی اور بات میں تھوڑی سی کروں گا ان دا لاسٹ لیکچر ان ٹھیک ہے جی اچھا یونکس کا میں نے دکھا دیا ہے کہ یونکس میں ڈائریکٹری انٹری کس طرح کی ہوتی ہے اس میں دو فیلڈس ہیں file name and the I node number اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک جو یونیک فائل ہوگی یونکس سسٹم میں اس کا یونیک آئی نوڈ ہوگا وچ مینس اس کا یونیک آئی نوڈ نمبر ہوگا ابھی تھوڑی اسی لیکچر کے اینڈ میں یا اگلے لیکچر کے شروع میں ہم بات کریں گے لنکس کی کہ ایک فائل کی کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں through various places in the file system structure تو ان کو ہم کہتے ہیں لنکس تو اگر ایک ہی ایکچوئل فائل ہے لیکن اس پہ مختلف لنکس ہیں تو اس صورت میں ایکچوئل فائل ڈسک پہ ایک ہوگی اس کے ایٹریبیوٹس بھی ایک ہی جگہ اسٹور ہوں گے یعنی اس کا آئی نوٹ بھی ایک ہی ہوگا لیکن just we can access it through different paths in the file structure more on this as we move on ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہوگی ڈائریکٹری اینٹری کی بات اب فائل آپریشن آپ نے کافی زیادہ یہ ہینڈل کیے ہوں گے I don't spend too much time but just want to list the file operation اس میں یہ کہ to create a file open file write to a file read from a file reposition within file delete a file truncate a file enclose a file یہ اس کے آپریشنس ہیں جو کہ جنیرک آپریشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی فائل پہ یہ آپریشن اس طرح کے ہو سکتے ہیں اچھا اب میں جو رائٹ right سائڈ پہ میں نے آپ ہر آپریشن کے سامنے کوئی اور ایک ورڈ لکھا ہوا ہے سچ ایز کریٹ کے سامنے میں نے کریٹ لکھا ہوا ہے تو یہ میں رائٹ right سائڈ پہ لکھ رہا ہوں کہ یونکس لینکس آپریٹنگ سسٹم میں جو سسٹم کالز یا کمینڈز یوز کر سکتے ہیں to perform the corresponding operations ٹھیک ہے اچھا سسٹم کالس کی ہم نے بات کی ہوئی ہے in detail I don't want to get into it لیکن یہ آپریشنس کی میں بات کر لیتا ہوں کہ کریٹ اگر فائل کرنی ہو یونکس میں تو you use the create system call C R E A T ٹھیک ہے آپ نے رائٹ ڈیٹا کرنا ہے فائل پہ تو you use the write system call read کرنا ہے تو ریڈ سسٹم کال کلوز کرنی ہے فائل تو آپ کلوز سسٹم کال یوز کریں گے اوپن کرنی ہے تو اوپن سسٹم کال یوز کریں گے اگر آپ نے ریڈ رائٹ پوائنٹر کو پوزیشن کرنا ہے تو اس کے لیے ایل سیک سسٹم کال ہے جس کی میں نے کوئی ڈسکشن اتنی نہیں کی but I encourage you to go and look at the man page for the lseek call use M A N command followed by space and L S E E K lseek اچھا اگر آپ نے فائل ٹرنکیٹ کرنی ہے تو there is no truncate system call in Unix but you can use the create system call اس کو کوئی خاص فلیگس دے دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونک سسٹم کال کو ہم کہتے ہیں کہ create a particular file if it doesn't exist لیکن اگر یہ ایگزٹ کرتی ہے تو اس کو ٹرنکیٹ کر دو ٹھیک ہے تو اس طرح ساری جو آپ کو سسٹم کالز آپریشنز میں نے بھی بتائے ہیں اس کے کورسپونڈنگ یہ یونک سسٹم کالز یوز کر سکتے ہیں اچھا اب اگلی سلائڈ میں یہ بتا رہا ہوں کہ فائل ٹائپس رائٹ نا میں نے یہ بھی ابھی بات کی کہ یونکس جو ہے وہ کوئی فائل ٹائپ سپورٹ نہیں کرتا ڈاس ونڈوز جو ہیں آپریٹنگ سسٹم وہ فائل ٹائپس سپورٹ کرتے ہیں اس سلائڈ میں بیسیکلی ہم دکھا رہے ہیں کہ کس قسم کی فائل ٹائپس ہوں گی اور ان کی نارملی ایکسٹینشنز کون سی یوز کی جاتی ہیں so for example executable file اگر ہو تو dot E X C extension ہو سکتی ہے ڈاٹ کام ڈاٹ بن ہو سکتی ہے پر ہیپس اور نن رائٹ تو یہ dot E X C dot com وغیرہ جو ہے یہ ڈاس یونکس میں یوز ہوتی ہیں ایکسیکیوٹیبل جو ہے اس میں فار ایگزامپل یونکس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی ایکسیکیوٹیبل فائل کی رائٹ یونکس میں کسی فائل کی بھی ایکسٹینشن نہیں ہوتی بٹ کیونکہ ہم ایکسیکیوٹیبل فائلس کی بات کر رہے ہیں تو ایکسیکیوٹیبل فائل کی بھی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی آبجیکٹ فائل کی جو ہے dot O B J on typical DOS window system یہ ایکسٹینشن ہوگی یونکس کے اندر ڈاٹ او ہوگی بٹ یونکس یہ سپورٹ نہیں کرتا رائٹ یہ جو کمپائلر ہے اس کو یوز کر کے ہم آبجیکٹ فائل کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک تاکہ یہ ہم لنکر کو اسپیسیفائی کر سکیں so this is not supported by the OS ایس لینکس اور Unix but it supported by the C C plus plus compilers source program جو ہے uh, اس میں dot C extension it is a requirement not by the operating system but by the C compiler dot C C جو ہے again requirement not by the operating system but by the C plus plus compiler similarly dot Java Java compiler کی ریکوائرمنٹ ہے and you you should browse through this if you questions please let us know اچھا اگلی سلائڈ میں ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹھیک ہے فائل ٹائپس جو یونکس اور لینکس آپریٹنگ سسٹم سپورٹ کرتے ہیں وہ کیا کیا ہیں ایک بات میں نے کی تھی کہ یونکس اور لینکس میں ایکسٹینشنز کوئی سپورٹ نہیں کی جاتی لیکن فائل ٹائپ سپورٹ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے there several file types that Unix and Linux support but no file extensions اچھا کون کون سی فائل ٹائپس یونکس اور لینکس میں سپورٹ ہوتی ہیں وہ بیسیکلی چھ سارے سسٹمز میں بی ایس ٹی کمپلائنٹ اگر سسٹم ہو تو اس میں سات ہو جائیں گے ٹھیک ہے سو چھ سارے سسٹمز میں اور سات اگر B S T compliant system ہو تو کون کون سی ہیں فائل ٹائپس ایک کو ہم کہتے ہیں آرڈنری فائل یہ ایک ٹائپ ہے directory is an other type character special file is the next type block special file is the next type so چار ہو گئیں then we have the link type اور پھر چھٹی جو ہے وہ فائفو ٹائپ ہے فائفو کی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے so FIFO is a file type in Unix and Linux ٹھیک ہے سو یہ چھ ہو گئی کون کون سی ordinary file directory file character special file block special file link file اور فائفو اگر system B S T compliant ہے تو اس میں ساکٹ ٹائپ بھی سپورٹ ہوگی اچھا یہی میں نے سلائڈ میں آپ کو دکھا دی ہیں تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں ان فائلس کے متعلق کہ آرڈنری فائل جو ہے نارملی جو بھی فائلز ہوں گی in the normal sense of files such as the data file text file ہو گئی ٹھیک ہے کوئی آپ کی میوزک فائل ہو گئی کوئی ملٹی میڈیا فائل ہوگی آپ کی گرافکس فائل ہو گئی جتنی اس طرح کی فائلز ہیں you know C program file ہوگی C plus plus program file Java program file یہ ساری فائلز جو ہیں یہ آرڈنری فائل ٹائپ میں آتی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ڈائریکٹری کا جو جنرل کانسیپٹ آپ کو ہے ٹھیک ہے کہ ڈائریکٹری ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر فائلس اور سب ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں تو وہ ڈائریکٹری جو ہے یونکس میں ایک اسپیشل فائل ہے ایک فائل ٹائپ ہے اچھا اب یونکس میں یہ میں نے ابھی تک بات نہیں کی بٹ آئی سیٹ ناؤ کہ یونکس میں جو فائل اسٹرکچر ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یونکس جو ہے اس میں anything which is a stream of bytes is a file very comprehensive concept implemented in Unix کہ کوئی بھی چیز جو ہے if it is a stream of bytes it is going to be a file اس کا مطلب یہ ہوا really if you think about this کہ ڈیوائسز بھی جتنی ہیں وہ فائلس کے طور پہ ٹریٹ ہوں گی ہر ڈیوائس جو ہے ایک کمپیوٹر سسٹم ہے جس پہ یونکس لینکس رن کر رہا ہے اس ڈیوائس کو ایک فائل سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے in the Unix file system structure اور اگر ان فائلس کو ایکسس کرنا ہے you do that by accessing these files اگر کسی فائل کو رائٹ کرنا ہے کسی ڈیوائس پہ رائٹ کرنا ہے تو you write in the corresponding file اگر کسی فائل سے کسی ڈیوائس سے ریڈ کرنا ہے such as the keyboard you read from a file ٹھیک ہے ڈیٹیل ان دس کورس آرکس کورس بٹ یہ کانسیپٹ ہے کہ ساری ڈیوائسیز جو ہیں وہ بھی فائلس ٹریٹ کی جاتی ہیں یعنی ہر ڈیوائس کے لیے کورسپونڈنگ فائل ہوگی یونکس فائل سسٹم اسٹرکچر میں and all the IOs devices would be done by doing I files ٹھیک ہے اچھا اب ڈیوائسیز دو طرح کی ہوتی ہیں character orient devices keyboard اور ماؤس یا block oriented devices such as a disk or a tape or C D ROM and so so forth تو کورسپونڈنگ جو فائلس ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اگر کیریکٹر اورینٹڈ ڈیوائس ہے تو کیریکٹر اسپیشل فائل ہوگی اگر بلاک اورینٹیڈ ڈیوائس ہے جس میں آئیو جو ہے in terms of blocks of data ہوتی ہے سچ ایز اے سیکٹر تو ان کو ہم کہتے ہیں جو کورسپونڈنگ فائلس ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بلاک اسپیشل فائلس اچھا یہ تو ہو گیا جی ordinary file disk directory file character special file اور بلاک اسپیشل فائل پھر لنک فائل ہوتی ہے جس کی میں ابھی ڈیٹیل میں بات کروں گا فائفو کی ہم بات کر چکے ہیں socket it's not in domain of this course we are not going to talk about ٹھیک ہے تو یہ ہوگی یونکس میں file types let's look at what we have next اگلی جو بات ہے اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو فائل آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ فائل کو ایکسس کیسے کیا جا سکتا ہے تو دو طریقوں سے ایکسس ہم کر سکتے ہیں فائلس کو سیکوینشل ایکسیس اور ڈائریکٹ اور رینڈم ایکسیس اچھا سیکوینشل ایکسیس میں آپریشنز ہوتے ہیں سچ ایز ریڈ نیکسٹ یا رائٹ نیکسٹ یا ریسیٹ یعنی اگلا آئٹم جو ہے ریڈ کریں فائل میں سے یا اگلی جو جگہ ہے اس پہ کو رائٹ کر دیں ڈیٹا یا ریسیٹ کر دیں کہ جو ریڈ رائٹ پوائنٹر ہے نا اس کو پہلی ریکڈ پہ یا پہلی بائٹ پہ جس طرح بھی فائل کا اسٹرکچر ہے پہلی پوزیشن پہ لے آئیں so this is the sequential access اچھا سیکوینشل ماڈل جو ہے فائلس کا this is based on the tape model tape جو ہے انہرنٹلی سیکوینشل ڈیوائس ہے آڈیو یا ویڈیو ٹیپس جو آپ کی ہوتی ہیں کوئی گانا سن رہے ہیں آپ یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں آپ نے پچھلی کلپ کو نکل گیا ہے اس کو دیکھنا تو you will rewind the tape یہ نہیں ہوگا جی فلان جگہ پہ چلے جائیں آپ ٹھیک ہے ٹیپ میں آپ یہ نہیں کر سکتے یو ویل ٹیپ اسی طرح گانے اگر آپ سن رہے ہیں یوزنگ دا آڈیو ٹیپس یا کوئی اور لیکچر سن رہے ہیں تو آپ نے کوئی پہلے کوئی حصہ گزر گیا ہے لیکچر کا یا گانے کا اس پہ جانا چاہیں تو یو کانٹ سے کہ جی اس جگہ پہ فوراً چلے جاؤ یو ریوائنڈ دا ٹیپ اور دیکھتے ہیں کہ جی یہ پہنچ گئے اس جگہ پہ پہ نہیں this is the sequential access file model ٹھیک ہے جی اچھا رینڈم یا ڈائریکٹ ایکسیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ اینتھ بلاک اور اینتھ ریکڈ یا اینتھ بائٹ جس طرح بھی فائل کا اسٹرکچر ہے آپ کا so read N write N تو اس کو امپلیمنٹ بیسیکلی اس طرح ہم کرتے ہیں کہ وہ position the read write to the nth place and then read next and write next کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ ایکسیس کی ایک ایگزامپل جو ہے اگر آپ یو نو ٹیپ پہ کوئی آپ کی اسپیچ ہے یا گانے ہیں تو وہ سیکوینشل ایکسیس ہوگی اگر سی ڈی کے اوپر ہیں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جی فلاں ٹریک پہ چلے جائیں تو this is random or direct access this is the difference between the two models اگلی سلائڈ میں بیسیکلی یہی میں نے پکٹوریلی آپ کو دکھا دیا ہے کہ there is a concept of current position in the file جب ریڈ اور رائٹ کرتے ہیں دا سیکوینشل ایکسیس تو آپ نیکسٹ آئٹم ریڈ کرتے ہیں یا نیکسٹ پوزیشن پہ رائٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ریسیٹ کرنی ہے فائل کو تو you will rewind and take the read write pointer in the beginning of the file next slide میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیکوینشل ایکسیس اگر آپ نے کرنی ہے امپلیمنٹ کرنی ہے on direct or random access file تو وہ کس طرح کی جائے گی تو اس میں یہ کہ سیکوینشل ایکسس میں تین ہم نے آپریشن ابھی بات کی ہے جو کہ لیفٹ کالم پہ دکھائے گئے ہیں reset read next and write next تو ان کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہے on direct or random access files تو ریسیٹ میں آپ سمپلی کہہ دیں گے کہ دا کرنٹ پوزیشن پوائنٹر جو ہے ریڈ رائٹ پوائنٹر ہے اس کو زیرو کر دیں یعنی L point to the first location in the file read next میں آپ نے اگر ریڈ نیکسٹ کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ read at the current position pointer current read write pointer اور پھر ریڈ رائٹ پوائنٹر کو اس میں آپ ایک ایڈ کر دیں گے اسی طرح رائٹ نیکسٹ کرنا ہے تو you write at the pointer position اور پوائنٹر پوزیشن کو اس میں ایک ایڈ کر دیں گے آپ ٹھیک ہے جی so simple implementation of sequential access on file which is direct access file اچھا اگلی سلائن میں میں بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹری کا کانسیپٹ کیا ہے ٹھیک ہے سو ڈائریکٹری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ it is a collection of directory entries یا it is an array of directory entries directory entry کی ہم بات کر چکے ہیں تو اگر ڈائریکٹری اینٹریز کی ایک ارے ہو دین وی کال اٹ اے ڈائریکٹری ٹھیک ہے اچھا so it is essentially a collection of directory entries تو ڈائگرام جو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بیسیکلی میں ریکٹینگل سے دکھا رہا ہوں کہ this is a directory and hang of this directory various files perhaps or subdirectories ایون ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈائگرام میں اگر میں پانچ ریکٹینگلس دکھا رہا ہوں F one F two F three F four F F N تو یہ پانچوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے فائلس ہوں کچھ اس میں ڈائریکٹریز ہوں گی اور ہر ایک کے کورسپونڈنگ جو اپر ریکٹینگل ہے یلو کلر کی جس کو میں نے ڈائریکٹری لکھا ہے اس میں corresponding to all of these five file slash directories directory entries ہوں گی ٹھیک ہے جی so this is what are directory structure looks like اب ڈائریکٹری کے اوپر آپریشن کس طرح کے ہو سکتے ہیں فائل آپریشن کی تو ہم نے بات کی تھی تو ڈائریکٹری آپریشن کیسے ہو سکتے ہیں typical operation are creating a directory opening a directory reading a directory rewinding a directory closing a directory deleting a directory changing directory listing directory and searching directory ٹھیک ہے تو اب ان کے کورسپونڈنگ میں نے جو رائٹ right سائڈ پہ ہیں یونکس لینکس سسٹم میں جو سسٹم کالز ہیں یا کمینڈس ہیں ان کو لسٹ کر دیا so for example to create a directory you use the mkdir system call اور میک ڈر کمینڈ اوپن کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹری کو آپ نے اگر اوپن کرنی ہے تو اس کو کہیں گے اوپن ڈر ریڈ کرنے ڈائریکٹری میں سے تو آپ کہیں گے ریڈ ڈر ٹھیک ہے اسی طرح ریوائنڈ کرنے ڈائریکٹری کو تو ریوائنڈ ڈر کلوز کرنے تو کلوزڈ ڈر ڈیلیٹ کرنے تو ریموو ڈر اچھا یہ جو ہم سوری ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے R M dir R M dir کو اس کو میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسکلی ان ڈائریکٹریز کو ریموو کر سکتی ہے جو کہ ایم ٹی ڈائریکٹریز ہوں نان ایمٹی ڈائریکٹریز کو آپ ریموو ڈر سے ریموو نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے ایسی ڈائریکٹریز کو یونکس لینک سسٹم میں ریموو کرنا ہے جو کہ نان ایمٹی ہیں تو پھر کیا کریں گے اس کے دو طریقے آبویسلی ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ایک سب ڈائریکٹری میں جائیں ان کی فائلس کو ریموو کر دیں ڈائریکٹریز کو ریموو کر دیں ایمٹی کرتے جائیں ڈائریکٹریز اور پھر آپ ریموو ڈر یوز کر کے اس ڈائریکٹری کو ریموو کر دیں اینڈ سو اینڈ سوفا ٹھیک ہے very mechanical process it doesn't work if you have a huge hierarchy of files and directories hanging of a directory which is non empty تو اس صورت میں ایک کمانڈ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں but I I am warning you that you should not use it unless you really really know what you trying to remove ٹھیک ہے so to remove a non empty directory you use the R M command R M کو ہم نے یوز کیا تھا for removing a file but if you specify dash R option with this R M command then you can remove non empty directory so for example اگر آپ کی ڈائریکٹری ہے جنک ڈائریکٹری ہے جس میں آپ نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں you just want to get of that directory نا تو آپ کمانڈ رن کر سکتے ہیں R M space dash R junk directory which is non empty but I am warning you not to use this command certainly you don't want to try to use this on directories which have useful material for you بالکل ٹرائی کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی انلیس یو کریٹ اے جنگ ڈائریکٹری کچھ اس میں سے ایسی فائلیں اور ڈائریکٹریز کریٹ کر دیں جسٹ ٹو ٹیسٹ آؤٹ تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو نان ایمٹی ڈائریکٹریز کو آپ آر ایم ڈیش آر سے ریموو کر سکتے ہیں اچھا پھر آپ ڈائریکٹریز میں جب وہ فائل سسٹم آپ کا ہو جس کے ہم اسٹرکچر ابھی دیکھیں گے you want to hop you know from one directory to another and so on وہ کیسے کر سکتے ہیں by using the C D command Unix اور لینکس میں لسٹ کرنے ہیں کسی ڈائریکٹری کے کانٹینٹس تو آپ ایل ایس کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں لانگ لسٹنگ آپ نے دیکھنی ہے ہر فائل یا ڈائریکٹری جو ایک ڈائریکٹری میں ہے اس کی زیادہ انفارمیشن آپ نے دیکھنی ہے کچھ ایٹریبیوٹس دیکھنے ہیں تو L S space dash L command use کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے so these are the typical operation on directories اچھا اگلی سلائڈ میں میں بات شروع کرنے لگا ہوں ڈائریکٹری اسٹرکچر کی تو تین چیزیں ہیں جس پہ ہمارا زور ہوگا کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر جب آپ ڈیزائن کریں تو یہ تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے ایفیشینٹ سرچنگ یعنی سرچنگ آپ کی ایفیشینٹ ہو سکے ڈائریکٹری کے اندر نیمنگ یوزر کے لیے کنوینئنٹ ہو فائلس کو نیم کرنا in particular two users can have same name for different files I should see two or more users دوسری چیز یہ کہ the same file can have several different names کہ فائل سسٹم اسٹرکچر میں ایکچولی ایک ہی فائل ہے اور میں نے ابھی لنک کی بات کی تھی نا لنکس کی یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ایک فائل ہے اس کو آپ مختلف جگہ سے ایکسس کر رہے ہیں وتھ ڈفرنٹ نیمس اس کی بات ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے when we talk about links in Unix and Linux so anyway naming جو ہے یہ آسان ہونی چاہیے گروپنگ یعنی آپ لاجیکلی گروپ کر سکیں اپنی فائلس کو by their properties for example کہ آپ ساری جاوا فائلس کو ایک جگہ رکھ دیں سارے سی پلس پلس کو ایک جگہ آپ کی ملٹی میڈیا اب ایک جگہ رکھتے ہیں آپ میموز کچھ لکھ رہے ہیں وہ ایک جگہ رکھتے ہیں کچھ پرسنل آپ کا فائلس ہیں وہ ایک جگہ رکھتے ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ ٹھیک ہے یعنی آپ اچھی طرح اس کو آرگنائز کر لیں اپنی فائلس اور ڈائریکٹریز کو ٹھیک ہے سو یہ تین پیرامیٹرز ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں to give structure to directories اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کے پاسبل ہیں اسٹرکچرز ایک تو یہ کہ سنگل لیول ڈائریکٹری جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ single directory for all users ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے جس میں ملٹیپل یوزرز یوز کر سکتے ہیں سسٹم کو لیکن سسٹم میں صرف ایک ہی ڈائریکٹری ہے اور ساری کی سارے یوزرز کی فائلز اسی ڈائریکٹری میں آئیں گی because this is a single level directory ٹھیک ہے تو اس ڈائریکٹری میں آپ کو ساری یہ files cat bo R test data mail count cont so on so یہ دی گئی ہیں اب اس سسٹم میں اس اسٹرکچر میں آبویس پرابلمس ہیں رائٹ نیمنگ پرابلمس اگر دو یوزرز نے میں نے پروگرام دیا کہ جی اب پہلا پروگرام ہے typical name that you will give to an assignment in C language would be prog one dot C یا سائن ون ڈاٹ سی یا اسائنمنٹ ون ڈاٹ سی یا lab one dot C right تو اگر ایک کلاس میں پچاس اسٹوڈینٹس ہیں دا چانسز آر کہ دل try to use one of these names تو پرابلم ہو جائے گی چار یوزرس تو یہ نام یوز کر لیں گے باقی جو ہیں ان کو کوئی اور نام یوز کرنا پڑیں گے so naming is a serious problem grouping is a problem کہ آپ نے آپ مختلف based on your own criteria کہ جی آپ کہیں جی ساری میں نے جاوا فائلز ایک جگہ رکھنی ہیں یا کورس کی فائلز میں نے ایک جگہ رکھنی ہیں پھر میں نے پرسنل کو میٹرز ہیں وہ میں نے ایک جگہ رکھنی ہیں اپنے فائل سسٹم اسٹرکچر میں اینڈ سملرلی کچھ میموز ہیں آفیشیل میموز وہ میں نے ایک جگہ رکھنے you can not do those things under a single level directory structure so this is really no good ٹھیک ہے کنسپچلی ٹھیک ہے آپ سمجھنے کے لیے کہ جی کہاں سے ہم شروع ہوئے اور آج کل ہم کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے so this is obviously not going to work دوسرا جو ہے it is two level directory ٹھیک ہے تو جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ we have a separate directory for each user یعنی ایک آپ کی ٹاپ لیول ڈائریکٹری ہو جائے اس کے نیچے ہر یوزر کو آپ ایک ایک ڈائریکٹری دے دیں ٹھیک ہے so hence the name two level directory structure لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ہر یوزر کو تو ہم نے دے دی which is you know very good لیکن ہر یوزر جو ہے وہ کوئی سب ڈائریکٹریز کریٹ نہیں کر سکتا رائٹ right? سو so, سارے کی ساری فائلز اس یوزر کی اسی ڈائریکٹری کے اندر ہوں گی تو جو پرابلمس ہمیں سنگل لیول ڈائریکٹری اسٹرکچر پہ تھیں وہ سارے ساری ہیں ہر یوزر کو ہو جائیں گی یعنی ہم نے پرابلم کو ٹاپ لیول سے لے کے ایک لیول نیچے لے آئے ہیں لیکن وہ ساری پرابلم ہر یوزر کو ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کا میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ نیا کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیتھ نیم کہ اب آپ نے اگر ٹاپ لیول ڈائریکٹری پہ جس کو ماسٹر فائل ڈائریکٹری یہاں پہ کہہ رہے ہیں ڈائگرام میں وہاں سے شروع ہو کے کسی فائل کو اسپیسیفائی کر ہے تو you can see for example user one slash cat ٹھیک ہے سو یوزر ون سے شروع ہوں گے اور کیٹ جو یوزر ون کی کیٹ ہے اس کے پاس ہم نے جانا ہے یوزر ٹو کے پاس بھی کیٹ ہو تو وہ ہم کہیں گے یوزر ٹو سلیش یا بیک سلیش جو بھی آپ کیریکٹر یوز کریں followed by the file name اچھا اس جو اسپیسیفکیشن ہے ٹو اسپیسیفائی کہ یہاں سے شروع ہوئے ہم اور اس فائل یا ڈائریکٹری پہ جانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں path name I am sure you knew it already اچھا پینتھ نیمس کا کانسیپٹ ہے can have the same file name for different users یہ بھی میں نے ابھی بات کر دی کہ یوزر ون میں بھی ہو سکتی ہے فائل کالڈ اے اور یوزر ٹو کی بھی ہو سکتی ہے یوزر تھری کی بھی ہو سکتی ہے اور اس ڈائگرام میں تو یوزر فور کی بھی ہے ایفیشینٹ سرچنگ سرچنگ ایفیشینٹ ہوگی ان اے سینس کہ پہلے تو اے کی ڈائریکٹری کے اندر ساری فائلس تھیں اب یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹیپ نیچے آ گئے اور ہر یوزر کے طرف چلے گئے تو اگر میں نے یوزر ون کی فائل اے پہ جانا ہے تو this is efficient for me to to do that ٹھیک ہے آسان ہے میرے لیے کہ کس طرح میں یوزر اے کی فائل پہ جا یوزر ون کی جا سکتا ہوں یوزر تھری کی ابھی بھی کیونکہ ہر یوزر کی صرف ایک ہی ڈائریکٹری ہے گروپنگ والا کانسپٹ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے so that is a problem so this is again historically which system two level directory structure but no operating system that I know of these days uses a two level لیول ڈائریکٹری اسٹرکچر آج کل جو ہے ڈائریکٹری اسٹرکچر وہ ہے ٹری اسٹرکچر ڈائریکٹری جیسا کہ اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ٹری اسٹرکچر ڈائریکٹری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی ٹاپ لیول ڈائریکٹری ہے جس کو ہم یوزلی کہتے ہیں دا روٹ ڈائریکٹری اور اس کے نیچے جو ہیں کچھ سب ڈائریکٹریز ہوتی ہیں کچھ فائلس بھی ہو سکتی ہیں اور ہر سب ڈائریکٹری کے اندر فائلز اور سب ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں this can go on to any level really ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ روٹ مین ڈائریکٹری ہے اس کے نیچے کئی سب ڈائریکٹریز اور فائلز ہیں اور ان سب ڈائریکٹریز کے اندر subdirectories and so so on for just like an upside down tree یعنی ٹری نارملی تو اس کا روٹ جو ہے روٹس ہوتی ہیں وہ گراؤنڈ میں نیچے ہوتی ہیں اور برانچیز اور لیو جو ہیں اوپر ہوتے ہیں اس میں کیا ہے کہ روٹ آپ کا اوپر ہے اور برانچیز اور لیو جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں so this is the typical directory structure given in contemporary operating systems in reality وہ بالکل ٹری بھی نہیں ہے ٹری ڈیفینیشن آپ نے دیکھی ہوگی ان دا ڈیٹا اسٹرکچرس کہ روٹ سے اگر شروع ہوں اور کسی لیف کی طرف جانا ہے کسی نوٹ پہ بھی جانا ہے تو دس اے یونیک پینتھ ٹھیک ہے یہ بیسک ڈیفینیشن ہے ٹری کی لیکن آج کل کے آپریٹنگ سسٹمز میں جو ڈائریکٹری اسٹرکچر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے دیٹ یوزر جو ویو ہے ڈائریکٹریز اور فائلس کا وہ ٹری کا نہیں ہے اٹ از مور دین اے ٹری تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے تو اس کو بات بھائی ٹری کی جو بات میں نے کی تھی اس میں آبویسلی افیشینٹ سرچنگ ہوگی گروپنگ کیپیبلٹی بھی ہوگی آپ جتنی مرضی سے آپ ڈائریکٹریز کریٹ کر کے اپنے ڈیٹا کو گروپ کر لیں روٹ ڈائریکٹری کی میں نے بات کی پھر ہوم ڈائریکٹری کی میں نے بات نہیں کی ہوم ڈائریکٹری یہ ہے کہ جتنے یوزرز ہوں گے سسٹم میں ان کو ایک ایک ڈائریکٹری دے دی جائے گی اور ہر یوزر کے لیے وہ ڈائریکٹری جو ہے اس کو کہیں گے اس یوزر کی ہوم ڈائریکٹری ہے ٹھیک ہے اس کی زیادہ بات ابھی کریں گے پھر یہ ہے کہ as the user is using his or her files تو کسی ڈائریکٹری میں ہوگا at a given time let سے کہ آپ اپنے کورسز کے اندر C S six zero four کی ڈائریکٹری میں آپ پروگرامس سب ڈائریکٹری میں ہیں so the program subdirectory is the directory that you are currently using تو اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں دا کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری اور ورکنگ ڈائریکٹری یا پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری اچھا ٹری ڈائریکٹری میں اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یونکس لینکس کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن دے دی ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کو we denoted by a slash home directory کو ڈپینڈنگ اپون آپ جو آپ شیل یوز کر رہے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرے گا لیکن موسٹلی جو بیش اور شیل آپ کا بون شیل وغیرہ ہیں ان میں ٹلڈا آپ یوز کر سکتے ہیں کون شیل میں بھی ٹلڈا یوز کر سکتے ہیں ان سارے شیلز میں آئی بون بون بیش کون شیل ان میں ڈالر سائن ہوم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سی شیل اور ٹی سی شیل میں dollar sign lower case home ہوگا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اگر آپ نے ایک کسی ڈائریکٹری میں آپ ہیں اور آپ نے ہوم ڈائریکٹری میں جانا ہے تو you can use the command C D tilde simply C D current working directory کو ڈینوٹ کرتے ہیں ڈاٹ سے and the parent of the current directory is denoted by dot dot اور اگر آپ کسی ڈائریکٹری میں ہیں and you want to display the path name جس کو ہم کہتے ہیں ایپسلوٹ نیم جس کی بھی بات نہیں کی then you can use the P W that will print the working directory یعنی کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کا ایپسلوٹ پینتھ نیم ڈسپلے کر دے گی تو اگلی سلائڈ میں میں بتا رہا ہوں کہ اگر ٹری ڈائریکٹریز آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں دو قسم کے پیتھ نیمز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے absolute path name with starts with the root directory اس کی ایگزامپلز میں نے دے دیش E T C slash bin slash user bin slash E T C slash password slash slash slash home student Ibrahim and so so forth یعنی جو بھی پیتھ نیم روٹ سے اسٹارٹ ہوگا روٹ کو ہم سلیش سے ڈینوٹ کرتے ہیں باقی slashes are between two directories or a directory and a file ٹھیک ہے ریلیٹو پینتھ نیم جو ہے یہ آپ کی کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری سے شروع کیا جا سکتا ہے یا آپ کی ہوم ڈائریکٹری سے شروع کیا جا سکتا ہے اس کی دو ایگزامپل میں نے دے دی ہیں tilde slash courses slash C six zero four tilde آپ کی ہوم ڈائریکٹری ہے سو آپ کی ہوم ڈائریکٹری سے کورسز کی جو ڈائریکٹری ہے اس کے اندر جو C S six zero four کی ڈائریکٹری ہے اس کو میں اسپیسیفائی کر رہا ہوں یا dot slash A dot out dot ہے your current directory slash it is separating the current directory from whatever I want to specify so اس کا مطلب کہ اے ڈاٹ آؤٹ جو ہے this is with respect to my current directory اور اگر آپ نے اپنا سرچ پینتھ صحیح طرح سیٹ کیا ہوا تو یو کین سمپلی سے اے ڈاٹ آؤٹ اچھا یہ تو بات ہوگی ٹری ڈائریکٹری کی آگے جو دو اور میں نے ڈائریکٹری اسٹرکچر ڈسکس کرنے وہ ہیں اے سکلک گراف ڈائریکٹری اور جنرل گراف ڈائریکٹری لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے یہ باتیں میں کروں گا ان اگلے لیکچر کے شروع میں and then we'll go from there on and look at the remaining aspects of file system structures آج کا لیکچر ریویو کر لیں تھوڑا سا آج کے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی فائل سسٹم کی بات شروع کی ہے اور میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ we are basically looking at the user view of his or her files and directories and other files and directories in a system اس میں ہم نے بیسک بات کی کہ فائل کا کانسیپٹ ہے کیا میں جس کانسیپٹ کو زیادہ یوز کرتا ہوں یا زیادہ اس کو کنوے کرتا ہوں پروموٹ کرتا ہوں وہ ہے یونکس اور لینکس کا وچ از سمپلی کہ کوئی اسٹرکچر بھی نہیں ہے it is a stream of pipes ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو بھی ایک سسٹم میں چیزیں ہوں گی انکلوڈنگ دا آئی ڈیوائسیز وہ بھی ایز فائلس ٹریٹ کیے جائیں گی so you have just one very constant view of everything in the in the system لیکن اس کے اسٹرکچر بھی ہو سکتے ہیں وی ٹاک اباؤٹ دین پھر ہم نے بات کی فائل ایٹریبیوٹس کی کہ فائل کے ایٹریبیوٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ فائل کا نیم کیا ہے اونر کون ہے اس کا کب کریٹ کی گئی تھی کیا کرنٹ سائز ہے and and so so on for ٹھیک ہے پھر ہم نے بات کی کہ ایٹریبیوٹ اسٹور کدھر ہوتے ہیں depending upon the operating system they may be stored in the directory where a file exist as part of what we call the directory entry یا most of them can be stored in a separate data structure اور directory entry would consist of the name of a file اور اس ڈیٹا اسٹرکچر کا جو ہے اس کا ایڈریس یونکس میں اسٹیٹس اسٹرکچر کو ہم آئی نوٹ کہتے ہیں and therefore in Unix and Linux systems جو ڈائریکٹری اینٹری ہے it is the file name and the inode number more on this as we as we move on اچھا اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کون کون سے آپریشنس فائل پہ کر سکتے ہیں پھر ہم نے ڈائریکٹریز کی بات کی کہ کون کون سے آپریشنز ڈائریکٹریز میں کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹری ہم نے کہا کہ it's basically a collection of directory entries پھر ہم نے ڈائریکٹری کے اسٹرکچرس کی بات شروع کی کہ سنگل لیول ڈائریکٹری ہو سکتی ہے ٹو لیول ڈائریکٹری ہو سکتی ہے پیتھ نیم جو ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے ایپسلوٹ پیتھ نیم کیا ہے اور ریلیٹیو پیتھ نیم کیا ہے یہ ساری باتیں ہم نے towards end of the lecture کی سو ان شاء اللہ یہیں سے میں اگلا لیکچر شروع کروں گا اگلے لیکچر میں ہم ٹری اسٹرکچر ڈائریکٹری سے آگے جائیں گے سکلک گراف ڈائریکٹریز اور پھر جنرل گراف ڈائریکٹریز کی بات کریں گے and then will move on all that and more in the next lecture انشاء اللہ انٹل دین السلام علیکم